کاحے کہ انصر میں ہے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے آ تمہارے رب کا عذاب آ تمہارے رب کی ایک نشان آئے جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشان آئے گی کسی جان کو آمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے آمان نہ لائی تھی آ اپنی آمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی تم فرماؤ رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں